یاہجہ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبید بن حنین سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زور کیا تھا ایک سال میں اسی فکر میں رہا اور مجھے کوئی موقع نہیں ملتا تھا آخر ان کے ساتھ حج کے لیے نکلا واپسی میں جب ہم مقام زہران میں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے لیے گئے پھر کہا کہ میرے لیے وضو کا پانی لاؤ میں ایک برتن میں پانی لایا اور ان کو وضو کرانے لگا اس وقت مجھ کو موقع ملا میں نے عرض کیا امیر المومنین وہ عورتیں کون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایسا کیا تھا ابھی میں نے اپنی بات پوری نہ کی تھی انہوں نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پندرہ